لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل اجمعین والان ولادہ اجمعین اچھا فرض کریں کہ مطلب کسی شخص کے گھر پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو پرانے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ لوگ آئے بندوقیں اٹھائیں زبردستی دروازہ توڑا اور آپ کو گھر سے نکال دیا بالکل سیدھا سیدھا حملہ ہاں سیدھا حملہ لیکن اب ذرا تصور کریں کہ آج کا طریقہ کار بالکل مختلف ہو چکا ہے مطلب اب ایک انتہائی خوش اخلاق سا بینکر آتا ہے ہاتھ میں قانونی دستاویزات ہیں چہرے پر مسکراہٹ ہے اور وہ آ کر اس گھر کے تمام مالی معاملات خاموشی سے سنبھال لیتا ہے صحیح اور پھر آہستہ آہستہ وہ گھر والوں کو خود ہی بتانے لگتا ہے کہ بھئی اب انہیں کیا کھانا ہے کب سونا ہے اور اس گھر میں کیسے رہنا ہے تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل اسی جدید اور جو ایک خاموش قبضہ ہے نا اس کو سمجھنے جا رہے ہیں بہت زبردست مثال دی ہے آپ نے اور یہ جو آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے وہ کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک سے لیا گیا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے بالکل اور ہمارے اس جائزے کا بنیادی مشن یہ ہے کہ ہم یہ جو جدید عالمی سامراج ہے یعنی آج کے دور کا جو استعمار ہے اور کسی بھی ریاست کے اندر جو اس کے سہولت کار موجود ہوتے ہیں ان کے کردار کو مطلب منطقی انداز میں اور قدم بقدم کھول کر بیان کریں بالکل ہم ان ذرائع کو اور ان ہتھ کنڈوں کا بڑی باریک بھی نہیں سے جائزہ لیں گے جو ظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ کسی بھی ریاست کی معیشت اس کی سیاست اداروں اور یہاں تک کہ پوری تہذیب کو اپنے جال میں جکڑ لیتے ہیں دیکھیں طاقت کا یہ جو بدلتا ہوا روپ ہے نا یہی دراصل اس مضمون کا سب سے کلیدی نقطہ ہے اگر ہم ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو انیسویں اور بیسویں صدی کا جو ایک کلاسیکی استعماری دور تھا وہ براہ راست فوجی قبضے اور جغرافیائی تسلط کا دور تھا مطلب طاقتور ممالک سیدھا اپنی فوج بھیجتے تھے اور حکمرانی کرتے تھے ہاں وہ کالونیاں بناتے تھے باقاعدہ بالکل لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد سین تھوڑا بدل گیا جب نو آبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت بڑھی اور پرانا طریقہ ان کو مہنگا پڑنے لگا تو تسلط کی نوعیت نے ایک بڑی خاموش مگر انتہائی مؤثر شکل اختیار کر لی یعنی انہوں نے حکمت عملی بدل لی جی ہاں زمین پر براہ راست قبضے کے بجائے ریاستوں کی اندرونی ساخت کو کنٹرول کرنے کا ایک نیا ماڈل لایا گیا مضمون اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اب فوجی چھاونیوں کی جگہ جو پرانے دور میں ہوتی تھی ان کی جگہ اب بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے لے لی ہے اچھا جیسے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ بالکل آئی ایم ایف ہو گیا world bank W T O اب ان کے قرضوں تجارتی معاہدوں اور عالمی کرنسی کے نظام کے ذریعے کسی بھی ریاست کے فیصلوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے مگر ایک منٹ رکیے گا یہاں نا ایک تضاد سا محسوس ہوتا ہے مطلب ہم آئے دن دنیا کے مختلف خطوں میں جنگیں دیکھتے ہیں عسکری تنازعات چل رہے ہیں فوجوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے تو کیا اس کتاب کا یہ دعویٰ کہ اب فوجوں اور ٹینکوں کی ضرورت نہیں رہی یہ زمینی حقائق سے تھوڑا ہٹ کر نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے مطلب کیا واقعی معاشی ماہرین اور یہ جو قرض کے معاہدے ہیں وہ پرانے دور کی کی توپوں جگہ لے چکے ہیں یا عسکری طاقت اب بھی اپنی جگہ موجود ہے دیکھیں مضمون اس بات کی نفی بالکل نہیں کرتا کہ عسکری طاقت کا استعمال ختم ہو گیا ہے بلکہ وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ عسکری طاقت اب پہلا آپشن نہیں رہی او اچھا پہلا آپشن نہیں رہی ہاں اب وہ صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے جب یہ معاشی اور مالیاتی جال کام نہ کرے اسے آپ یوں سمجھیں کہ جدید استعمال کا پہلا اور سب سے بڑا ہتھیار معیشت ہی ہے یہ اس پورے عالمی ڈھانچے کا وہ, وہ داخلی دروازہ ہے جہاں سے ریاست کو جکڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے hmm, صحیح. جب کوئی ترقی پذیر ملک مسلسل تجارتی خسارے زر مبادلہ کی کمی اور مالیاتی بحران کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ مجبوراً ان بیرونی مالیاتی اداروں کے پاس جاتا ہے اور بس یہاں سے اس مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جسے کتاب میں معاشی جکڑ بندی کا نام دیا گیا ہے یعنی وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے بالکل ان ممالک پر پھر ساختی اصلاحات جنہیں انگریزی میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کہتے ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں اچھا یہ وہی شرائط ہیں جو قرضے کے ساتھ آتی ہیں جی ہاں ان میں جیسے بجلی گیس اور خوراک پر جو حکومت سبسڈی دیتی ہے اس کا خاتمہ شامل ہوتا ہے قومی اداروں کی نچکاری کروا دی جاتی ہے مقامی مارکیٹ کو عالمی سرمایہ کے لیے پورا کھول دیا جاتا ہے اور کرنسی کی قدر کو جان بوجھ کر گرایا جاتا ہے اچھا یہاں نا میں اس بیانیے کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا جی ضرور دیکھیں اس مضمون میں جن مالیاتی اداروں کو جدید استعمار کا چہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اگر کوئی ملک خود اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا مطلب اس کا ٹیکس کا نظام تباہ ہے اور وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے تو ظاہر ہے اسے کہیں نہ کہیں سے قرض تو لینا پڑے گا نا ہوں بالکل ضرورت تو پڑتی ہے اور جو ادارہ قرض دے گا وہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے کچھ کڑی شرائط تو رکھے گا نا کہ بھائی میرا پیسہ ڈوب نہ جائے ایک بیمار معیشت کو کڑوی دوا تو پینی ہی پڑتی ہے تو کیا ہم اپنی اندرونی نااہلی کا سارا ملبہ ان بین الاقوامی اداروں پر نہیں ڈال رہے دیکھیں آپ کی یہ دلیل بظاہر بہت وزن دار لگتی ہے اور سچ بتاؤں تو اکثر ماہر نمائشت یہی موقف اپناتے بھی ہیں لیکن اوف, ہاں کیونکہ بظاہر تو یہی لاجک سمجھ آتی ہے بالکل لیکن ہم فکری سے ہمراہی تک کے اس مضمون میں جس میکنزم پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ نام نہاد کڑوی دوا مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دی جاتی اچھا تو پھر بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے بستر پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے بظاہر یہ شرائط معیشت کو متوازن کرنے کے لیے لگتی ہیں لیکن عملی طور پر ذرا گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے ان پالیسیوں کا پورا بوجھ آخر کار ایک عام آدمی پر پڑتا ہے ہوں مہنگائی کی صورت میں ہاں سبسڈی ختم ہونے سے مہنگائی بے قابو ہو جاتی ہے بے روزگاری بڑھتی ہے لیکن کیا عالمی سرمایہ کاروں یا جو مقامی عمرہ ہیں ان پر کوئی آنچ آتی ہے ظاہر ہے ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل نہیں نجی کرن کی آڑ میں کیا ہوتا ہے جو قومی اثاثے اور منافع بخش ادارے کسی قوم نے دہائیوں کی محنت اور اپنے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے ہوتے ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ مطلب بہت ہی سستے داموں عالمی کارپوریشنز اور چند مقامی سرمایہ داروں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں مطلب پبلک کا پیسہ پرائیویٹ جیبوں میں چلا جاتا ہے امی چھوٹی انڈسٹری تو بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فورڈ نہیں کر سکتی لیکن بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو منافع کی خود مختار گارنٹی دی جاتی ہے ڈالرز میں تو ریاست کا بجٹ عوام کے لیے بچتا ہی نہیں ریاست کا بجٹ عوامی فلاح کے بجائے بس ان قرضوں کی ادائیگی اور ان بڑی کارپوریشنز کے منافع کے گرد گھومنے لگتا ہے یعنی یہ صرف چند تکنیکی معاشی تجاویز نہیں ہوتی جنہیں ہم بہت معصوم سمجھتے ہیں بلکہ یہ ریاست کی معاشی خود مختاری کو چھیننے کا ایک باقاعدہ منصوبہ ہوتا ہے بالکل صحیح سمجھا آپ نے مطلب جب ملک کا اپنا بجٹ ہی اس کے کنٹرول میں نہ رہے تو ظاہر ہے اس کی خارجہ پالیسی اس کی دفاعی پالیسی پر بھی اس کا اثر پڑنا لازمی ہے لیکن یہاں ایک بہت بنیادی اور مجھے تو بڑی پریشان کو الجھن محسوس ہوتی ہے وہ کیا مطلب کوئی بھی آزاد اور خود مختار ریاست اتنی آسانی سے اپنا گلا اس معاشی پھندے میں کیوں دے دیتی ہے بیرونی دباؤ اپنی جگہ مگر ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے جو با اختیار لوگ ہیں جن کے پاس تمام ادارے ہیں طاقت ہے وہ اس ہائی جیکنگ کو روکتے کیوں نہیں ہیں اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے مضمون ریاست کے جو اندرونی سہولت کاروں کا تصور ہے نا اس کو انتہائی باریک بینی سے کھولتا ہے دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جدید دور میں کسی بھی ملک کی معیشت یا سیاست کو باہر سے ہائی جیک کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ جب تک اندر سے کوئی دروازہ نہ کھولے بالکل جب تک کہ اندرون خانہ دروازے نہ کھولے جائیں بیرونی طاقتیں عموماً سیدھا حملہ تو نہیں کرتی بلکہ وہ اندرونی کمزوریوں مفادات کے ٹکراؤ اور جو ایک ادارہ جاتی خلا ہوتا ہے نا اس کو استعمال کرتی ہیں اور اس پورے گٹھ جوڑ میں سب سے پہلا اور سب سے نمایاں کردار سیاسی اشرافیہ کا ہوتا ہے پولیٹیکل ایلیٹ جی جب حکمران طبقہ اپنی مختصر مدتی سیاسی بقا کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے شاہانہ طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے تو دراصل وہ ان عالمی اداروں کے ساتھ ایک ایک ان کہے باہمی مفاداتی اتحاد میں بند جاتا ہے مطلب ایک ڈیل ہو جاتی ہے سائلنٹلی ہاں انہیں اپنا نظام چلانے اور اگلے الیکشن جیتنے کے لیے فوری پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور دوسری طرف عالمی اداروں کو اپنے طویل مدتی ایجنڈے نافذ کرنے کے لیے ایک کمزور حکومت چاہیے ہوتی ہے تو دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کوئی زبردستی مسلط کی گئی غلامی نہیں ہے بلکہ اقتدار کے وانوں میں باہمی رضامندی سے مطلب بڑی خوشی سے طے پانے والا ایک سودا ہے بالکل مفادات کا سودا لیکن دیکھیں سیاسی اشرافیہ تو آتی جاتی رہتی ہے آج ایک حکومت ہے کل دوسری ہے ریاست کا جو مستقل ڈھانچہ ہے یعنی بیوروکریسی انتظامیہ وہ اس سارے عمل میں مزاحمت کیوں نہیں کرتی وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تجربے کار ہوتے ہیں مضمون کے مطابق بیوروکریسی اور انتظامیہ مزاحمت کرنے کے بجائے دراصل وہ پل بن جاتے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری بیرونی پالیسیاں اندرون ملک نافذ ہوتی ہیں اچھا وہ بھی شامل ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی ایسا کیوں کرتی ہے ذرا مقامی انتظامیہ کے کسی اعلیٰ افسر کے زاویے سے سوچیں جب ایک کمزور اور غیر شفاف بیوروکریسی کو عالمی اداروں کی جانب سے فنڈنگ مل رہی ہو جنیوا یا واشنگٹن میں مہنگی مہنگی ٹریننگز کروائی جا رہی ہوں ہاں، ہاں۔ پرکشش دورے ہوتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہی بین الاقوامی تنظیموں میں ان کو بڑی پرکشش کنسلٹنسی کے موقع بھی مل رہے ہوں تو آپ بتائیں ان کی وفاداریاں کہاں ہوں گی ہاں، ظاہر ہے ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں وفاداری تو وہیں ہوگی بالکل اور یہ ادارے انہیں پالیسیوں کے بنے بنائے ٹیمپلیٹس اور ماڈلز فراہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ کاپی پیسٹ کر لو چنانچہ بیوروکریسی کسی مشکل مقامی حل پر تحقیق کرنے کے بجائے انہیں بیرونی ماڈلس کو مسائل کا معیاری اور حتمی حل سمجھنے لگتی ہے مطلب دماغ لڑانے کی زحمت ہی نہیں کرتے جی وہ مقامی حقائق کو بالکل نظر انداز کر کے بیرونی ایجنڈے کو بس تکنیکی مہارت کے پردے میں چھپا کر ریاست کے اندر نافذ کرنے کا ایک خاموش ذریعہ بن جاتے ہیں بہت خوب اور اس کھیل میں یقیناً اس طبقے کا ذکر بھی ضروری ہے جس کے پاس اصل معاشی طاقت ہوتی ہے مطلب مقامی سرمایہ دار یا بزنس ایلیٹ کیا وہ بھی اس گٹ جوڑ کا حصہ ہوتے ہیں بالکل معاشی اشرافیہ اور بڑے کاروباری گروہ اس عالمی نظام کے سب سے فطری اتحادی ہیں وہ کیسے کیونکہ آج کے دور میں بڑے مقامی سرمایہ داروں کا اپنا کاروبار ان کی سپلائی چینز اور ان کا سارا منافع عالمی مارکیٹ اور بین الاقرامی مالیاتی نظام سے جڑا ہوتا ہے انہیں اس بات سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے مقامی چھوٹی صنعتیں بند ہو رہی ہیں یا ایک عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ان کو اپنے منافع سے غرض ہوتی ہے ایگزیکٹلی exactly. ان کی ترجیح بس یہ ہوتی ہے کہ عالمی منڈی کے ساتھ ان کا اپنا منافع بخش رشتہ بس برقرار رہے اس کے علاوہ مضمون اس پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جب بات ریاست کے عسکری اور سیکیورٹی اداروں تک پہنچتی ہے تو معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے وہ کس طرح جب دفاعی اور تصویراتی ادارے عالمی طاقتوں کے ساتھ مالی تکنیکی اور تربیتی لحاظ سے بہت گہرے تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اکثر بیرونی دباؤ کو قومی مفاد یا تصویراتی شراکت داری کا نام دے کر قبول کر لیا جاتا ہے یہ خوبصورت سا لیبل لگا دیا جاتا ہے ہاں اور دیکھیں ان تمام خامیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع تب ملتا ہے جب ملک کا عدالتی نظام کمزور ہو یعنی جہاں انصاف میں تاخیر ہو یا نظام شفاف نہ ہو بالکل ایک غیر مؤثر اور طوالت کا شکار عدلیہ ریاست میں غیر رسمی طاقتوں کو مضبوط کرتی ہے نا اور یہ کرپشن کے لیے ایک ایسا محفوظ ماحول بناتی ہے جس میں بیرونی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو کوئی قانونی خوف نہیں رہتا انہیں پتا ہے کہ عدالت میں کیس سالوں لٹکا رہے گا اس سارے عمل کو سن کر مطلب میرے ذہن میں ایک عجیب سی تصویر ابھر رہی ہے وہ کیسی یہ ایسا لگتا ہے کہ بیرونی طاقت اس پوری ریاستی عمارت کو گرانے کے لیے باہر سے کوئی بلڈوزر نہیں لا رہی بلکہ اس نے عمارت کے اندر موجود دیمک کو پہچان لیا ہے اور اس دیمک کی پرورش شروع کرتی ہے وہ دیمک یعنی یہ جو اندرونی مفادات رکھنے والے طبقات ہیں یہ عمارت کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور یہ جو ہائی جیکنگ ہے نا یہ یکدم نہیں ہو رہی بالکل یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی ہاں بلکہ یہ آہستہ آہستہ بس اندرونی مفادات کی بھیڑ چڑھ رہی ہے آپ کی یہ دیمک والی تمثیل اس گمبھیر صورتحال کی بڑی زبردست اور درست عکاسی کرتی ہے لیکن ہم فکری سے ہم راہی تک کا یہ مضمون ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کہانی بدقسمتی سے یہاں ختم نہیں ہوتی اچھا اس سے آگے بھی کچھ ہے جی معیشت پر کنٹرول اور سیاسی اشرافیہ کا یہ گڑ جوڑ تو محض ابتدائی مراحل ہیں اس استعماری تسلط کی ایک اور پرت ہے جو بظاہر بہت نرم معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ سب سے زیادہ خطرناک اور دیرپا ہے سیاست یا معیشت سے آگے بڑھ کر کسی قوم کے ذہن اور اس کی تہذیب پر حاوی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس نظام کو اپنے احکامات منوانے کے لیے کسی مالیاتی دباؤ یا آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مطلب لوگ خود ہی ان کے تابع ہو جاتے ہیں بالکل لوگ خود وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو وہ نظام چاہتا ہے یہ بات تو مطلب بہت تشویشناک ہے یعنی معیشت اور سیاست سے آگے بڑھ کر سیدھا انسانی سوچ اور ہماری تہذیب کی بنیادوں پر حملہ یہ اتنا بڑا اور یوں کہہ لیں کہ غیر محسوس کام کس طرح انجام دیا جاتا ہے دیکھیں اس کا آغاز تہذیبی ہم آہنگی کو بگاڑنے سے ہوتا ہے ہر زندہ تہذیب کی بنیاد اس کی اپنی ایک خاص شناخت مقامی اقدار اور سماجی ترجیحات پر ہوتی ہے نا بالکل ہر کلچر کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے مضمون بڑی سراحت سے بتاتا ہے کہ جب کسی معاشرے کو اس کی اپنی فکری جڑوں سے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیرونی فریم ورکس اور غیر ملکی طرز زندگی کو بغیر کسی تنقیدی جائزے کے مطلب اندھا دھن قبول کرنے لگتا ہے hmm. ہم مان لیتے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہی بہتر ہے جی اور اس نئے عالمی نظام میں کامیابی کا واحد معیار محض معاشی دوڑ سرفیت جسے ہم کنزیومرزم کہتے ہیں اور بس انفرادی خواہشات کی بے لگام تکمیل بن کر رہ جاتا ہے یعنی بس پیسے کماؤ اور چیزیں خریدو بالکل سماج میں جو اجتماعیت ہوتی ہے قربانی اور اخلاقیات کا تصور ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتا ہے لوگ خود بخود ایک ایسی مشین کا پرزہ بننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں جس سے دراصل اسی عالمی معاشی نظام کا پہیا چلتا ہے اور ذہن سازی کے اس خوفناک کھیل میں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں سب سے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ایک تعلیم اور دوسرا میڈیا اچھا یہ مقام واقعی ذرا غور طلب ہے عام طور پر تو مطلب تعلیمی اداروں کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ وہ شعور دیتے ہیں آگاہی بیدار کرتے ہیں لیکن اس مضمون کی روح سے تو لگ رہا ہے کہ موجودہ ڈھانچے میں تعلیم شعور دینے کے بجائے ایک خاص قسم کی برین واشنگ کا کار بن چکی ہے مضمون کا یہ تجزیہ واقعی بہت چشم کشا ہے دیکھیں جب یونیورسٹیاں تحقیقی ادارے اور ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ ایک خاص عالمی کارپوریٹ فریم ورک کے تابع ہو جائیں تو ان کا مقصد ایسے باشعور شہری پیدا کرنا تو نہیں رہتا نا جو معاشرے کے لیے سوچ سکیں یا موجودہ معاشی نظام کی خامیوں پر کوئی سوال اٹھا سکیں تو پھر ان کا مقصد کیا لیا جاتا ہے ان اداروں کا بنیادی مقصد عالمی منڈی کے لیے صرف ایک کارآمد ٹیکنیکلی لحاظ سے ماہر اور بس ایک فرما بردار لیبر یا افرادی قوت تیار کرنا رہ جاتا ہے مطلب ترقی کے تصور کو صرف ایک ہی عالمی ماڈل تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ بس کارپوریٹ لیڈر بننا ہی ترقی ہے مطلب وہ سوچنے سمجھنے والے دماغ نہیں بنا رہے ہیں بس روبوٹس بنا رہے ہیں سسٹم کے لیے بالکل اور اس تعلیمی فریم ورک کو اگر آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو اس کو تقویت دینے کا کام میڈیا کرتا ہے میڈیا کا کیا رول ہے اس میں دیکھیں میڈیا کا اپنا جو مالیاتی ماڈل ہے اور جو اشتہارات ہیں وہ چونکہ اسی عالمی کارپوریٹ نظام سے جڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ دن رات ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیتا ہے کہ یہ جو نج کاری ہے یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پر اثاثوں کی فروخت ہو رہی ہے اور مالیاتی اداروں کے یہ جو سخت اقدامات ہیں نا یہی دراصل جدیدیت اور ترقی کا واحد راستہ ہیں مطلب کوئی اور چوائس ہی نہیں دکھائی جاتی جی میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل یہ باور کروایا جاتا ہے کہ دنیا میں معاشی بقا کا اس کے علاوہ اور کوئی متبادل موجود ہی نہیں ہے اچھا اسے اگر میں ذرا سمپلیفائی کروں تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے لیپ ٹاپ یا اس کے ذہن میں ایک نیا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہو واہ بڑی زبردست مثال ہے اب وہ شخص بظاہر تو آزادانہ فیصلے کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ میری اپنی سوچ ہے لیکن دراصل دراصل وہ وہی کیلکولیشنز کر رہا ہے اور انہی نتائج پر پہنچ رہا ہے جو اس آپریٹنگ سسٹم کے بنانے والے نے اس کے اندر پروگرام کیے ہیں بالکل اور میڈیا کا کام اس میں بس یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کو روز مرہ کی بنیاد پر مسلسل نئے جو سافٹ ویئر اپڈیٹس ہوتے ہیں نا وہ فراہم کرتا رہے تاکہ سوچنے کا یہ جو محدود دائرہ ہے یہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے ایک لوپ میں پھنسا دیتے ہیں ہاں اور جب کسی قوم کا ذہنی اس طرح ہائی جیک ہو جائے تو اس کے جسم یا اس کی معیشت پر کوئی ظاہری زنجیریں ڈالنے کی تو ضرورت باقی نہیں رہتی یہ تصویر جو مطلب اس مضمون نے کھینچی ہے یہ خاصی غمبیر اور مایوس کنسی لگ سکتی ہے کسی کو بالکل لگ سکتی ہے خاص طور پر اگر ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم ایک باقاعدہ دوہرے بحران میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف عالمی مالیاتی اور تہذیبی استعمال کا مضبوط جال ہے اور دوسری طرف اندر موجود وہ مقامی اشرافیہ وہ بیوروکریسی اور سرمایہ دار ہیں جو اس جال کو روز بروز مضبوط کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اب اس قدر تفصیلی اور خوفناک صورتحال کو سمجھنے کے بعد منطقی طور پر یہ سوال تو بھرتا ہے کہ بھئی اس جال سے نکلنے کا عملی راستہ کیا ہے کیا اس کتاب میں کوئی ایسا لائحہ عمل تجویز کیا گیا ہے جو صرف مطلب ہوائی باتیں نہ ہوں بلکہ قابل عمل ہوں جی ہاں یہ مضمون صرف مسائل کی نشاندہی کر کے ہمیں مایوس نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس دوہرے بحران کا ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ حل بھی پیش کرتا ہے حل کو انہوں نے دو متوازی حصوں میں بانٹا ہے ایک فوری نوعیت کے اقدامات اور دوسرے طویل مدتی اصلاحات اچھا فوری اقدامات کیا ہیں فوری طور پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جذبات میں آ کر بس عالمی نظام سے یکدم کٹ جانا یا اچانک تمام بین الاقوامی معاہدے توڑ دینا انتہائی تباکن قدم ثابت ہو سکتا ہے ہاں وہ تو ملک بیٹھ جائے گا فوراً بالکل اس سے ملک میں اشیائے ضروریہ کی قلت ہو سکتی ہے مکمل معاشی سکوت ہو سکتا ہے اس لیے وقتی استحکام لانا پہلی ترجیح ہے اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ٹیکس کا دائرہ کار ان طبقات تک بڑھانا ہوگا جو اب تک اس سے بالکل باہر بیٹھے ہیں جیسے بڑی بڑی مراحت لینے والا طبقہ جی حکومتی سطح پر جو شاہیانہ اخراجات ہیں ان کو فوراً کم کرنا ہوگا اشرافیہ کو جو کروڑوں کی مفت مراعات ملتی ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی اور ریاستی اداروں میں ہونے والی کرپشن اور جو وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے نا اس کو سختی سے روکنا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا شارٹ ٹرم میں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا بیرونی قرضے پر انحصار وقتی طور پر کم ہو جائے گا اور دوسرا سب سے اہم یہ کہ عوام کا ریاست پر اعتماد بحال ہوگا عوام کو لگے گا کہ معاشی تنگی کی قربانی صرف ایک غریب نہیں دے رہا بلکہ حکمران طبقہ بھی دے رہا ہے زبردست یہ تو وہ اقدامات ہو گئے جو ایک مطلب ڈوبتی ہوئی کشتی کو وقتی طور پر سہارا دینے کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ غرق نہ ہو لیکن مستقل طور پر طویل مدتی صحت یابی جسے ہم حقیقی معاشی خود مختاری کہتے ہیں وہ کیسے حاصل کی جائے کیونکہ جب تک خود انہیں ساری نہیں ہوگی بیرونی دباؤ تو پھر آتا رہے گا نا آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے اور حقیقی خود مختاری کا وہ راستہ جس کا خاکہ اس تحریر میں دیا گیا ہے اس کی بنیاد دراصل پیداواری معاشیت پر ہے مطلب ہم خود چیزیں بنائیں جی ریاست کو مستقل بنیادوں پر قرضوں کی بیساخیوں پر چلنے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا وہ ترک کرنی ہوگی اور اس کے لیے سب سے بڑا قدم ایک واقعی منصفانہ ٹیکس کا نظام ہے جب تک ملک کے بڑے زمیندار یہ جو بے تحاشا منافع کمانے والا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اور جو کارپوریٹ مافیا ہے جب تک یہ اپنا جائز اور متناسب حصہ نہیں ڈالیں گے نا ریاست کی معاشی خود مختاری ایک خواب ہی رہے گی صحیح ریاست کو صرف درآمدات پر یعنی امپورٹس پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی مقامی پیداواری اور جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے اسے بڑھانا ہوگا لیکن دیکھیں یہاں ایک آنسر مجھے ابھی بھی تھوڑا غائب نظر آ رہا ہے کیا بھلا ان سب معاملات میں جو بظاہر اشافیہ حکومتوں اور اداروں کا کھیل لگ رہا ہے اس میں ایک عام آدمی کا کیا کردار ہے مطلب کیا عوام صرف خاموش تماشائی بنے رہنے پر مجبور ہیں یا اس استعماری جال کو توڑنے میں عوام کی بھی کوئی طاقت ہے بہت زبردست سوال کیا آپ نے اور مضمون کے آخر میں اس بات پر انتہائی زور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑی اور پائیدار تبدیلی محض سڑکوں پر لگائے گئے جذباتی ناروں سے نہیں آتی ہاں نعرے تو ہم بہت لگا لیتے ہیں بالکل اس پورے عالمی اور مقامی گٹھ جوڑ کے خلاف سب سے مؤثر اور حتمی دیوار دراصل عوام کا اپنا معاشی اور سیاسی شعور ہے وہ کیسے دیکھیں جب تک ایک عام شہری اس میکنزم کو نہیں سمجھے گا کہ بھائی یہ مہنگائی دراصل ہوتی کیسے ہے ٹیکس کا یہ جو بال واسطہ نظام ہے یہ ایک عام آدمی کی جیب کیسے کاٹتا ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں تب تک وہ شہری ہمیشہ وقتی اور کھوکھلے سیاسی نعروں کا شکار ہوتا رہے گا عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے مسائل کی جڑ کوئی ایک فرد نہیں ہے بلکہ یہ پورا کا پورا ایک مربوط نظام ہے اس کو عملی طور پر زمین پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے صرف جان لینا اور دماغ میں رکھنا تو کافی نہیں ہے نا بالکل کافی نہیں ہے اسے باقاعدہ سماجی احتساب یعنی سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی شکل دینی ہوگی معاشرے کو نچلی سطح سے اپنے رویے بدلنے ہوں گے رویے بدلنے سے آپ کی کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بدعنوانی رشوت اور سفارش کو ایک مجبوری یا معمول سمجھ کر قبول کرتے رہیں گے نا تو اوپر کی سطح پر موجود بڑی اشرافیہ کا احتساب کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا واہ بہت بڑی بات ہے معاشرے کو ان رویوں کو اخلاقی طور پر مسترد کرنا ہوگا اور یہ شعور بیدار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے تعلیمی نظام میں تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کو فروغ دینا ہے یعنی سوال اٹھانا سکھائیں بالکل ہمیں تعلیمی اداروں کو ایسی فیکٹریاں بننے سے روکنا ہوگا جو بس اندھا دھن ڈگریاں بانٹتی ہیں اور ایسی نسل تیار کرنی ہوگی جو ہر معلومات کو بغیر تحقیق اور تجزیے کے قبول کرنے سے انکار کر دے میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک معاشرہ سوال کرنے حقائق کی تہ تک جانے اور اپنے مقامی مقامی مسائل کا خود حل ڈھونڈنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی آزادی کو مکمل طور پر ہائی جیک نہیں کر سکتے زبردست آج کے اس تفصیلی جائزے کی گفتگو کو اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے اس مضمون نے یہ بات ہمارے سامنے مکمل طور پر واضح کر دی ہے کہ یہ جو جدید سامراج ہے یہ دراصل کوئی ایک ایسا ادارہ یا ملک نہیں ہے جس کی طرف ہم انگلی اٹھا کر اسے اپنا واحد دشمن قرار دے سکیں بالکل ایسا ہی ہے بلکہ یہ معیشت سیاست ریاستی اداروں ہمارے نظام تعلیم اور ہماری پوری تہذیب کے اندر بچھا ہوا ایک نہایت باریک اور بہت پیچیدہ جال ہے اور جب تک اندرونی سطح پر اشرافیہ کے جوڑ کا احتساب نہیں ہوتا اداروں میں شفافیت نہیں آتی اور سب سے بڑھ کر جب تک عوام کا اپنا شعور بیدار ہو کر مزاحمت نہیں کرتا اس بیرونی جال سے بچنا ناممکن ہے بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے آج کی اس گہری بحث کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نیا قدر اشتعال انگیز مگر انتہائی فکری سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں ایک ایسا سوال جو شاید براہ راست ان ذرائع میں اس طرح زیر بحث نہیں آیا مگر اسی کی بنیاد پر کھڑا ہے ذرا تصور کیجئے اگر کل صبح سورج نکلے اور یہ موجودہ عالمی معاشی نظام یہ تمام مالیاتی ادارے اور بڑی کارپوریشنز اچانک ڈھہ جائیں دنیا بھر کے تمام قرضے یکلخت صفر ہو جائیں تو کیا ہمارے پاس ذہنی تہذیبی اور ادارہ جاتی سطح پر کوئی ایسا مکمل مقامی متبادل نظام موجود ہے جو ہمیں ایک فعال قوم کے طور پر چلا سکے بہت گہرا سوال ہے یا پھر کیا ہمارے ذہنوں اور ہماری سوچ پر اس جدید استعمار کا آپریٹنگ سسٹم اتنا گہرا اور مکمل طور پر انسٹال ہو چکا ہے کہ ہم اس موجودہ نظام کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہنے یا ایک قدم بھی چلنے کا تصور نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے